ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر کے صاحبزادے عبداللہ نے اپنے والد سے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے ان لوگوں یہودیوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ان سے زیادہ قریب ہوں چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستانوے